وسلم کی مبارک زندگی کے دو حصے ہیں ایک حصہ ہجرت سے پہلے کا اور دوسرا حصہ ہجرت کے بعد کا وہ تمام صورتیں جو ہجرت سے پہلے اتری ان کو مکی کہا جاتا ہے چاہے وہ جہاں بھی اتری اور وہ تمام صورتیں جو ہجرت کے بعد اتری ان کو مدنی کہا جاتا ہے چاہے جہاں بھی اتری مثال کے طور پہ سورہ فتح کی آیات ہدیبیہ کے مقام پر اتری تھی لقد رضی اللہ عن المؤمنین از یبایعون کا تحت شجرا اب یہ ہدیبیہ مکہ مکرو سے اٹھارہ کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور مدینہ طیبہ تو ساڑھے چار سو کلو دور ہے مگر یہ مدنی کہلاتی ہیں اس لیے کہ ہجرت کے بعد اتری ہے قرآن مجید کی آیات الوم اکمل تو لکم دین اکم و اتمم تو علیکم کم نعمتی و رضیت القم الاسلام دینا یہ میدان عرفات میں اتری یوم عرفہ اب عرفات تو مکہ کا حصہ سمجھا جاتا ہے مگر یہ آیات مدنی کہلائے گی سورہ المرسلات منا میں اتری اور منا تو حدود حرم کے اندر ہے مگر اس کو مدنی کہا جاتا ہے اس لیے کہ ہجرت کے بعد اتری تو اصول یہ بنا کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے اتری وہ مکیہ صورتیں ہیں اور جو ہجرت کے بعد اتری وہ مدنیہ صورتیں ہیں ایک وہ تھے اسباب نزول کہ اس صورت کے نازل ہونے کا سبب کیا بنا سبب یہ بنا کہ نبی علیہ السلاط اسلام ایک مرتبہ اپنے گھر میں زہر کے بعد کیلولہ فرما رہے تھے نبی علیہ السلاط اسلام کی نو بیویاں تھیں اور نو حجرات بنے ہوئے تھے حجرا کہتے ہیں گھر کو حجرات اس کی جمع ہیں تو سب کے گھر اکٹھے بنے ہوئے تھے اور یہ چھوٹے چھوٹے کمرے تھے یوں سمجھ لیں مفسرین نے لکھا ہے کہ مسقف عمارت جو تھی چھت والی وہ تقریباً آٹھ ہاتھ تھی ایک ہاتھ ڈیڑھ فٹ ہوتا ہے تو یعنی دس بارہ فٹ کی چوڑائی لمبائی کا یہ کمرہ تھا جس پر چھت پڑی ہوئی تھی اور اس کے آگے آٹھ ہاتھ کا سہن تھا پھر ایک دروازہ لگا ہوا تھا مگر اس میں دروازہ نہیں ہوتا تھا کالے رنگ کا ایک موٹا سا کپڑا تھا جو پردے کی خاطر لٹکا دیا گیا تھا لکڑی کا دروازہ نہیں تھا اور جو چھت تھی وہ کھجور کی ٹہنیاں کو بنی ہوئی چھت تھی صاحب کرام کہتے ہیں کہ جب بعد میں ہمیں اندر جانے کا موقع ملا ہم زمین پہ کھڑے ہو کے ہاتھ اوپر اٹھاتے تھے تو ہمارے ہاتھ چھت کو لگتے تھے یعنی چھت کوئی بہت اونچی نہیں تھی یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں زندگی گزارنے کی جگہ تھی جہاں اصحاب صفا کی جگہ بنی ہوئی ہے اس کے بالکل سامنے جو حجر شریفہ کی اندر جگہ ہے یہ حجر فاطمت و زہرا تھا سیدہ فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا پھر اس کے بعد ازواد کے حجرات شروع ہو جاتے تھے جہاں اس وقت گمبد خزرا ہے یہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ تھا اور جہاں پر اب ہم کھڑے ہو کر سلام سلاۃ سلام پڑھتے ہیں مواجہ شریف جس کو کہتے ہیں یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا بہت عرصہ تک یہ حجرات الگ رہے پھر جب مسجد نبی کو وسیع کرنے کا موقع آیا تو ضرورت کی وجہ سے ان حجرات کو مسجد شریف کے اندر داخل کر لیا گیا آج کل یہ حجرات کی جگہ مسجد شریف کے اندر ہے اس صورت کا نام الحجرات اللہ نے کیوں پسند فرمایا اس لیے کہ اس میں ایسے اصول بتائے گئے ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے گھروں کی معاشرتی زندگی جنت کا نمونہ بن جاتی ہے گھروں کے اندر بھی تو بہت سارے مسئلے چلتے ہیں ساس بہو کا مسئلہ دو بھائیوں کی آپس میں بیویوں کے مسئلے گھروں کے مسئلے خاندانوں کے مسئلے برادریوں کے مسئلے یہ سارے فتنہ و فساد گھروں کے اندر ہوتے ہیں اور اگر اس فتنہ فساد کا بندوبست کر لیا جائے تو گھروں کی زندگی جنت کا نمونہ بن جائے اس لیے پھر اس صورت کا نام اللہ تعالی نے الحجرات پسند فرمایا یہ صورت الحجرات فورٹی نائن نمبر پر آئی ہے انچاس نمبر پر اس سے پہلے سورہ فتح ہے مفسرین صورتوں کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ ربط کو بھی بیان فرماتے ہیں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں صورتوں کے اور آیات کے درمیان جو ربط کا علم تھا وہ عام نہیں تھا صحابہ کو اس میں انٹرسٹ بھی نہیں تھی وہاں تو صرف محبت کی وجہ سے اسمعو و اتیو بات سنتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے مزید جو تفصیلات ہیں اس کے پیچھے نہیں پڑتے تھے پھر صحابہ کے بعد تابعین کا دور آیا پھر تبا تابعین کا دور آیا تو تبا تابعین کے دور میں اسلام ماورا ان نہر میں پھیل گیا آسمانیہ تک پھیل گیا کئی ملک ایسے تھے کہ جہاں مشرق تھے دہریے تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے تو جب اسلام وہاں تک پہنچا تو جو مستشرقین تھے انہوں نے قرآن مجید کے اوپر اعتراض کرنے شروع کر دیے ایک اعتراض یہ کیا کہ اگر یہ اللہ تعالی کا کلام ہے تو کلام کو مربوط ہونا چاہیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہونا چاہیے جب یہ سوال پوچھا گیا تب علماء وقت کی توجہ اس طرف ہوئی کہ ہمیں آیات کے درمیان ربض کے علم کو بھی تلاش کرنا چاہیے چنانچہ ایک طبعت تابعی تھے علامہ بقائی رحمت اللہ علیہ انہوں نے سب سے پہلے ایک کتاب لکھی نظم الدرر رب تل آیات وصور یہ پہلی کتاب تھی جو ربط آیات اور ربط سور کے اوپر لکھی گئی اس کا ایک کلمی نسخہ آج بھی مدینہ طیبہ کی مسجد میں جو لائبریری ہے وہاں پر موجود ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سورہ فتح کے ساتھ اس صورت کا ربط کیا بنتا ہے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے جنگ کے قوانین بتائے بیت کا طریقہ بیت کیسے کیا اور بیت کی فضیلت کیا ہے بیت جہاد کیا ہوتی ہے اور اس پہ ملنے والے انعامات کیا ہوتے ہیں اللہ نے وہ بتائے تو سورہ الحجرات میں اللہ نے امن کے مسائل بیان فرمائے کہ امن کی حالت میں اگر تم گھروں میں محبت پیار سے رہو گے تو اس پر تمہیں کیا ملے گا تو وہاں جنگ کے مسائل تھے اور اس صورت میں امن کی حالت کے مسائل ہیں اور دوسرا یہ کہ سورہ فتح میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ کیا تھا محمد الرسول اللہ والذین نما اشدا علی رحما او بئی پھر ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کی تو مثالیں ہم نے تورات میں اور انجیل میں پہلے سے بیان کی ہوئی ہیں صحابہ کی شان بیان فرمائی تھی تو سورہ الحجرات میں اللہ نے وہ احمال بتائے کہ جن کے کرنے سے انسان اپنے مقام سے نیچے گر جاتا ہے تو سورہ فتح کے آخر پہ صحابہ کی شان بتائی تھی اور سورہ الحجرات کے اندر ایسے اعمال بتائے کہ جن کو کرنے سے اس شان میں کمی آ سکتی ہے یہ سورہ فتح اور سورہ الحجرات کے درمیان ربط ہے تو سبب نزول یہ بنا کہ ایک قبیلہ تھا بنو تمیم اس کے کچھ لوگ نبی علیہ السلاط اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے ملنے کے لیے آئے اور وہ نئے لوگ تھے آداب سے واقف نہیں تھے ان کو بتایا گیا کہ نبی علیہ السلام تو گھر میں ہیں آرام فرما رہے ہیں تو انہوں نے حجرات کے باہر کھڑے ہو کر آواز لگانی شروع کر دی اخرج الینا یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر آ جائیے جیسے کسی کو بلاتے ہیں پکارتے ہیں ان کو نہیں اندازہ تھا کہ مقام نبوت کیا ہوتا ہے اور اس کا آداب کیا ہے تو انہوں نے جیسے ایک بندہ دوسرے کو بلاتا ہے اس طرح بلانا شروع کر دیا اور جب بار بار پکارا اور چند منٹ تاخیر ہوئی آنے میں تو ان میں سے تو بعض نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا ان بدہ نا زین و ان ضمنا شعین کہ ہم بن تمیم کے لوگ ہیں جس کی مدح کرتے ہیں اس کو بہت اونچا اڑا دیتے ہیں اور جس کی بدتعریفی کرتے ہیں اس کو زمین پہ گرا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے آیات اتاری ان کو سمجھانے کے لیے کہ مقام نبوت کیا ہوتا ہے کیلولا کہتے ہیں انسان دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائے بعض سالکین یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک دو گھنٹے سونا ضروری ہے کیلولا میں سونا ضروری نہیں ہے صرف لیٹ جانا تھوڑا ریلیکس کر لینا اس کو کیلولا کہتے ہیں اربوں میں ایک مقولہ ہے تغدہ تمدہ تشا تمشا تغدہ کہتے ہیں دوپہر کے کھانے کو کہ جب تم دوپہر کا کھانا کھاؤ تو لیٹ جاؤ اور جب رات کا کھانا کھاؤ تو تم چلو پھرو رات کے کھانے کے بعد کچھ چلنا ضروری ہے آج سائنس کی دنیا نے بھی کیلولا کی افادیت کو تسلیم کر لیا ہے اس وقت بھی دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کی ریسرچ یہی ہے کہ جو بندہ دوپہر کو تھوڑی دیر کیلولا کر لیتا ہے اس کی صحت میں بھی اچھا اثر پڑتا ہے اور اس کی قوت یاداشت بھی دوسروں کی نسبت زیادہ بہتر ہوتی ہے اس صورت کے اندر اٹھارہ آیات ہیں آپ حضرات اس کا ایک خاکہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اٹھارہ آیات کی تقسیم کیسی ہے کل آیات کتنی ہیں اٹھارہ آیات ہیں ان میں سے جو پہلی پانچ آیات ہیں اس میں نبی علیہ اسلام کے آداب سکھائے گئے ہیں پانچ آیات میں نبی علیہ السلام کے آداب سکھائے گئے پھر اس کے بعد چار آیات اور ہیں ان میں صحابہ لانم کے مقام کو کھولا گیا ہے تو پانچ اور چار کتنی آیتیں ہو گئیں نو آدھی صورت تو یہ ہو گئی اور باقی نو آیتیں بچیں ان نو آیتوں کی ترتیب اس طرح ہے کہ تین آیات میں مقامات مقام اخوت کو کھولا گیا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں تین آیتوں میں یہ مضمون ہے اور ایک آیت میں مقام انسانیت کے بارے میں بتایا گیا ہے تو پانچ مقام رسالت کے بارے میں چار مقام صحابہ کے بارے میں اور تین مقام اخوت کے بارے میں اور ایک جو ہے وہ مقام انسانیت کے بارے میں تو یہ تیرہ بن گئی اور آخری پانچ آیات جو ہے وہ ایمان اور اسلام کے بارے میں بتلایا گیا کہ ایمان کیا ہوتا ہے اور اسلام کیا ہوتا ہے آپ اندازہ کیجئے کہ اس صورت میں مخلوق کے ساتھ تعامل کو بتایا گیا کہ تم نے ان سے بات کیسے کرنی ہے انٹریکٹ کیسے کرنا ہے اور اس میں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پہلے کیا جو کائنات میں سب سے بلند مرتبے والے وہاں سے بات شروع فرمائی اور بالآخر ایک عام آدمی ادنا آدمی جو دنیا میں ہے جو مسلمان بھی نہیں ہے اس کے بارے میں بھی تذکرہ کیا یعنی ادنا سے لے کے اعلی ترین تک جو دنیا میں انسان تھے ان کے ساتھ تعامل کا طریقہ اس صورت کے اندر بتایا گیا اور کل فکرے کتنے ہیں اٹھارہ فکرے ہیں انسان سوچ سکتا ہے کہ اٹھارہ فکروں میں اتنے مضامین کو بھر دیا گیا اتنی وسعت ہے قرآن مجید میں کہ اٹھارہ فکروں کے اندر اخلاق کا ایک پورا باب جو ہے اس کو سمو دیا گیا اس کو کہتے ہیں سمندر کو کوزے میں بند کرنا اللہ تعالی نے واقعی اس صورت میں سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے آپ نے آج صورت سنی کاری صاحب سے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو سمجھ نہ آئی ہو جو عوام الناس میں سے ہیں اور کچھ لوگ سمجھے ہوں جو علماء ہیں لیکن جب ہم چند دن اس کا تکرار کریں گے اور اس کو پڑھیں گے اس کے بعد پھر جب اس صورت کی تلاوت ہوگی تو پھر آپ اس کے ایک ایک لفظ کو سن کر حیران ہوں گے کہ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر اخلاق اور آداب کی تعلیم کو کیسے سمو دیا گیا ہے تو نبی علیہ السلام کے آداب کے بارے میں کتنی آیات ہیں پانچ صحابہ کرام کے آداب کے بارے میں چار اور مقام اخوت کے بارے میں تین اور مقام انسانیت کے بارے میں اور آگے ایمان اور اسلام کے بارے میں پانچ بہت ساری عربی اردو تفاصیر سے ہم نے ان کے مضامین کو تلاش کیا ہے کوئی انوکھا کام نہیں کیا پہلے سے موجود ہیں یہ سارے ہیرے موتی ان کو اکٹھا کرنے والی بات ہوتی ہے لیکن چند سور چند ایسی تفاصیر جن سے بہت علمی نکات ملے ان کا نام بھی بیان کر دیتے ہیں ان میں ایک ہے اتحریر و تنویر قاسم ابن عاشور کی عربی زبان میں تفسیر ہے دوسری تفسیر ہے البحر المدید ابن اجیبا رحمت اللہ علیہ اور تیسری تفسیر ہے تفسیر لطائف الاشارات امام کشیری رحمت اللہ علیہ کی اور ایک تفسیر ہے تفسیر کبیر امام راضی رحمت اللہ علیہ کی اور ایک فارسی کی تفسیر ہے کشف الاسرار یہ افغانستان کے ایک بزرگ تھے عبداللہ انصاری حروی رحمت اللہ علیہ ہرات کے علاقے کے رہنے والے تھے فارسی زبان کی تفسیر ہے اور انوکھی تفسیر ہے اس میں انہوں نے ہر آیت کو تین طرح سے بیان کیا ہے نوبت اول نوبت ثانی نوبت سالس پہلی میں وہ آیت کے جو معانی ہیں سرفناو کے اعتبار سے وہ بیان کرتے ہیں پھر نوبت ثانی میں جو اس کے اندر معارف ہیں وہ بیان کرتے ہیں اور نوبت سالس میں جو اس میں سلوک کے مسائل ہیں روحانیت کی باتیں ہیں وہ بیان کرتے ہیں انسان حیران ہو جاتا ہے اس تفسیر کو پڑھ کے کہ اللہ نے ہمارے علماء کو دین کا کیا علم عطا فرمایا تھا اردو کی دو تفاصیر بھی مطالعے میں رہیں ایک ہمارے سلسلہ کے بزرگ تھے قاضی ثناء اللہ فانی فتح رحمۃ اللہ علیہ ان کی تفسیر جس کا نام ہے تفسیر مظہری اس کا تذکرہ بیان القرآن میں حضرت اقبستانی رحمۃ اللہ بھی فرماتے ہیں اور ایک بنیادی تفسیر بیان القرآن حضرت اقبستانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بہت بڑے بڑے مسائل کو حل کرنے میں مدد کرتی ہے تو ان تفاصیر سے بالخصوص فائدہ اٹھایا گیا اور ان سے نکات لیے گئے اس آیت کی ابتدا ہوتی ہے یا ایل دینا آ منو اے ایمان والو یعنی اللہ تعالی ایمان والوں کو مخاطب فرما رہے ہیں لا تو قدم بین ید اللہ و رسول ہی تم اللہ اور اس کے رسول سے تقدم نہ کرو یعنی آگے نہ بڑھو کال میں اور فیل میں اللہ سے اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو سائل کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سے کیا مراد تو مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ اصل میں اپنے محبوب کا تذکرہ کرنا چاہتے تھے لیکن ان کی عظمت بیان کرنے کے لیے اپنا بھی تذکرہ کر دیا کہ میرے محبوب سے سبقت کرو گے تو گویا اللہ سے سبقت ہو جائے گی سبقت نہیں کرنی چاہیے اربوں میں ایک مقول ہے کہ لا تقم لا تقدم بین یاد یل امام و بین یاد اب کہ امام سے سبقت نہیں کرنی چاہیے اب آپ بتائیں آپ نماز میں کھڑے ہیں کیا آپ امام سے پہلے رقو میں جا سکتے ہیں امام سے پہلے سجدے میں جا سکتے ہیں امام سجدے میں ہیں آپ امام سے پہلے سر اٹھا سکتے ہیں امام ابھی اطیات میں بیٹھا ہے اس سے پہلے سلام پھیر سکتے ہیں جو مقتدی امام سے سبقت کرے گا اس کی نماز چلی جائے گی تو اسی طرح نبی علیہ السلام ہماری پوری زندگی کے امام ہیں اسی معاملے میں ہم ان کی سنت سے آگے پیچھے کریں گے تو زندگی کا عمل ضائع ہو جائے گا تو تقدم اور سبقت کو منع کر دیا گیا کہ تم یہ نہیں کر سکتے وہ بین یاد اب اور والد سے بھی سبقت نہیں کرنی چاہیے یہ اربوں کا مقولہ تھا امام بغوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اتباع شرح فی کل شعی ہر چیز میں تم کی اتباع کرو لا تقدمو بین یاد اللہ و رسول ہی میں مقصد یہ تھا کہ تم شریعت کے آگے پیچھے کوئی کام نہیں کر سکتے اور ابن عاشور نے یہاں پر یہ نقطہ لکھا ہے کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ نس جو ہے وہ قیاس کے اوپر مقدم ہے چونکہ کوئی چیز نس سے آگے نہیں جا سکتی پیچھے ہی ہوگی اس لیے امام اعظم منیفر سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ مسئلے کا جواب کیسے دیکھتے ہیں فرمایا میں سب سے پہلے قرآن مجید کو دیکھتا ہوں اگر مسئلہ مل جاتا ہے تو جواب دے دیتا ہوں اگر نہیں ملتا تو پھر میں نبی علیہ السلام کی سنت کو دیکھتا ہوں اگر مسئلہ وہاں مل جاتا ہے تو بتا دیتا ہوں اگر وہاں بھی نہیں مل جاتا تو میں صحابہ کی جماعت کو دیکھتا ہوں ان کے عمل کو دیکھتا ہوں اگر جماعت صحابہ میں مل جاتا ہے تو میں اس کا عمل دے دیتا ہوں اور اگر اس میں بھی نہیں ملتا تو پھر قیاس کرتا ہوں جیسے اور لوگ قیاس کرتے ہیں تو دیکھیے یہ ترتیب بھی جو ہے وہ اس آیت کے بالکل مطابق ہے کہ سب سے اوپر جو مسئلہ قرآن مجید میں ہوگا پھر جو سنت سے ملے گا پھر یہ حیات صحابہ سے ملے گا اور اگر اس کے بعد ہے تو پھر قیاس ہوگا جو مختلف فکہ نے کیا ہے اسی سے ثابت ہوا کہ جو رسم و رواجات ہیں انسان ان کو چھوڑ کر شریعت کے اوپر جمع رہے رسم و رواج کی پیروی نہ کرے ہمارے ہاں شادی بیاہ میں خوشی غمی میں رسم و رواج پہ بہت عمل کرتے ہیں شریعت کہتی ہے لا تقدم بین ید اللہ و رسول ہی اللہ اور اس کے رسول سے تم کسی چیز کو مقدم مت کرو اس موقع پہ جی ہمارے ہاں تو جی یہ رسم ہے اور ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے دیندار لوگ بھی رسم و رواج کے اوپر آنا شروع ہو جاتے ہیں اسی آیت سے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ انسان کو بدعات پر عمل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بدعت جو ہے وہ دین میں اضافے کا نام ہے اور دین میں اضافہ جائز نہیں ہے کل سم بدا ہر نئی چیز بدت ہوتی ہے وہ کل بدا فنار اس لیے بدت پر عمل کرنے والا بندہ آگ اور جہنم میں جائے گا تو ایک آیت کے اندر دیکھو کتنے بڑے مضامین کو سمو دیا گیا لا تقدمو بین ید اللہ و رسول ہی کرام ان پڑھ لوگ تھے اور خود سر لوگ تھے ان کے ہاں لڑائی جھگڑا معمولی بات تھی تو جو خود رائی والا بندہ ہو اور اس کے پاس طاقت بھی ہو وہ دوسرے کی بات نہیں سنتا ان لوگوں کو ادب سکھانا ایک مشکل کام تھا اللہ رب العزت نے ایک ہی آیت میں ان تمام لوگوں کو ایسی بات کہی کہ سب کے سر جھک گئے پھر وہ نبی علیہ سات اسلام کے سامنے کسی بات میں تقدم نہیں کیا کرتے تھے مطلب یہ تھا کہ اگر بیٹھے ہوئے ہیں محفل میں تو جب تک نبی علیہ السلام خود کلام نہیں فرماتے تم بات شروع نہ کرو تم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے ہو اپنی طرف سے آ کے نہیں کوئی آ کے ادھر کی بات چھیڑ دیتا کوئی ادھر کی بات چھیڑ دیتا تو تماشا بن جاتا اللہ نے سب کو تمیز سکھا دی کہ آنا ہے تو آ کے ادب سے بیٹھ جاؤ جو میرے محبوب سمجھائیں گے سمجھ لینا سنائیں گے سن لینا اور اگر وہ کچھ نہ کہیں تو خاموش بیٹھے رہنا تمہیں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے اسی طرح کوئی کام کرنا ہو تو تمہیں پہل کی اجازت نہیں ہے جو کرنے نبی علیہ السلام کے بعد کرو چنانچہ جہاں تقدم ہوا وہاں نقصان ہوا اور جہاں صحابہ نے نبی علیہ سات اسلام کی اقتدا کی اور ان کے پیچھے چلے پھر اللہ تعالی کی طرف سے مدد ہوئی جب جنگ کا موقع پیش آیا تو نبی علیہ سات اسلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ مکہ کے لوگ آ رہے ہیں مدینہ والوں پر حملہ کرنے کے لیے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے تو چند نوجوان صحابہ جو جوشیلے تھے اور جو بدر کی فضیلت سے واقف ہو چکے تھے مگر ان کو بدر میں حصہ لینے کا موقع نہیں ملا تھا وہ بہت جذبے میں آ گئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ ہم سے جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں ہمیں بھی مدینہ سے نکل کے باہر جنگ کرنی چاہیے نبی علیہ السلام خاموش رہے اللہ کے محبوب وسلم کی اپنی منشا یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر جنگ کی جائے اور جو سنجیدہ لوگ تھے نا بڑی عمر کے معمر لوگ تھے ان کی بھی رائے یہی تھی کہ شہر میں رہ کر جنگ کی جائے تو ہمارے لیے فائدہ ہے مگر ان نوجوان صاحبہ نے کہا کہ نہیں اگر وہ آ رہے ہیں تو ہم تو دین کے لیے دفاع کریں گے اور اپنی مال کی اور جان کی حفاظت کریں گے اور ہم بھی باہر نکل کے ان سے لڑیں گے ان کے اس مشورے کو سن کر اللہ کے حبیب وسلم گھر میں تشریف لے گئے اور جب گھر میں تشریف لے گئے تو اس دوران جو بڑی عمر کے صحابہ تھے انہوں نے نوجوان صحابہ کو سمجھایا کہ دیکھو بھائی وہ تو اپنے گھروں کو چھوڑ کے چار سو میل دور آ ہی رہے ہیں ہم بھی اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل گئے تو ہم بھی ان کی طرح مسافر ہی بن گئے بھلے ہم چند میل دور ہوں گے لیکن گھر سے تو دور ہی ہوں گے نا تو جیسے وہ مسافر ویسے ہم مسافر اور دوسری بات کہ ہم اگر مدینہ کو خالی چھوڑ کے چلے جائیں تو جو مدینہ کے قریب یہودی ہیں یہ کوئی ہمارے سجن تو نہیں ہے ساتھی تو نہیں ہے یہ ہمارے دشمن ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ پیچھے مدینہ کو خالی پا کر مدینہ پر حملہ کرے اور ہماری خواتین اور بچوں کو نقصان پہنچائیں تو اس وقت نوجوان صحابہ نے محسوس کیا کہ ہاں واقعی باہر نکل کر لڑنے کے بجائے گھر میں رہ کر لڑنا زیادہ بہتر تھا ہمارے لیے اتنے میں اللہ کے وسلم باہر تشریف لائے تو صحابہ نے دیکھا کہ نبی اسلام نے زیرہ پہنی ہوئی تھی اور اللہ کے ابیسلم کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی اور نیزہ بھی تھا اب اس پر وہ نوجوان صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ناصر سمجھے تو ہم باہر نکل کے لڑنے کے بجائے یہیں رہ کر لڑ سکتے ہیں تو پھر نبی ریشان نے فرمایا لم لا یم بغیل نبی ایک نبی کو یہ بات سیب نہیں دیتی کہ جب وہ زیر پہن لے تو جنگ کیے بغیر ضلع کو اتار دے چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو چھوڑ کے عہد میں تشریف لے آئے عہد بہت قریب ہے مدینہ کے میل دو میل کے فاصلے پر ہے اور وہاں آ کر جنگ ہوئی اور اس جنگ میں مسلمانوں کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ستر صحابہ شہید ہوئے اور بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے جن میں سیدنا امیر حمزہ دلانو بھی تھے تو بعد میں صحابہ نے پریکٹیکلی دیکھا کہ واقعی جو تقدم تھا اس کا بہت نقصان ہوا ہمیں وہی کرنا چاہیے تھا جو اللہ کے محبوب کی منشا تھی ہم نے تو بس تسلیم کرنا تھا کہ لبئی کیا رسول اللہ جو آپ فرمائیں گے اللہ کے یوسف اسی میں خیر ہوگی پھر اس کے بعد پوری زندگی صحابہ کرام ہر معاملے میں نبی علیہ السلام کو یہی جواب دیتے تھے کہ جو آپ فرمائیں گے وہی ہوگا جو آپ فرمائیں گے وہی ہوگا حتیٰ کہ حجت الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے جب خطبہ دیا تو نبی علیہ السلام نے پوچھا ایو یوم ہاضا آج کا دن کون سا ہے اب حج کرنے والا میدان عرفات میں ہو تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ آج کون سا دن ہے عرفہ کا دن ہے آج کا دن ہے صحابہ نے آگے سے جواب نہیں دیا کہا اللہ رسول ہو عالم اللہ ان کے رسول بہتر جانتے ہیں اس لیے کہ صحابہ کی تربیت ہو چکی تھی ان کو پتہ چل چکا تھا پھر نبی لسان فرمایا یہ جگہ کون سی ہے جانتے تھے کہ یہ میدان عرفات ہے ہم یہاں پر ہیں لیکن جواب دیا اللہ و رسول عالم تو پریکٹیکلی وہ جو اللہ نے ان کو بات سکھائی اس کو صحابہ نے سیکھا اور اس کا عملی مظاہرہ بھی کیا چنانچہ ایک ایسا بھی وقت آیا کہ جب منافقین نے سعید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر بہتان لگایا اور پروپیگنڈا اتنا کیا اتنا کیا اتنا کیا کہ جو سادہ لوگ تھے وہ بھی اس جھوٹ کو سچ سمجھنے لگ گئے اتنا پروپیگنڈا کیا حضرت حسان رضی اللہ عنہ جو ناتخان رسول تھے ان کے اوپر بھی ان اس پروپیگنڈے کا اثر ہوا اور وہ بھی سمجھنے لگے کہ شاید اس میں حقیقت ہوگی حضرت مستر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے سیدنا صدیق اللہ کے رشتے دار بھی تھے ان کے اوپر بھی اس کا اثر آ گیا وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے تھے چنانچہ اس موقع پر ایک مہینہ ایسا گزرا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقت گزارنا مشکل ہو گیا تھا پورے شہر میں باتیں تھیں ٹاک آف دی ٹاؤن بنی ہوئی تھی کیا مرد کیا عورت ہر ایک کی زبان پہ یہی بات ہر ایک کی زبان پہ یہی بات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ تھے عائشہ صدیقہ لانا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اسلام سے اجازت مانگی کہ کیا میں اپنے والدین کے گھر جا سکتی ہوں تو نبی اسلام نے اجازت دے دی تو میں اپنے والدین کے گھر آ گئی میں نے دیکھا کہ میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ چار چارپائی پر بیٹھے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت پڑھ رہے کر رہے تھے اور رو رہے تھے واقعی غم کے حال میں اور مصیبت کی حالت میں قرآن مجید ہی ہے جو بندے کے دل کو تسلی دیتا ہے میری والدہ بھی اسی طرح گھر کے کام کر رہی تھی مگر رو رہی تھی فرماتی ہیں کہ میں بیمار تھی بخار تھا اور کمزور ہو گئی تھی تو میں چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی نبی علیہ صاحب صاحب مسجد میں تھے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب کرام سے مشورہ کیا پوچھا بھائی یہ جو ایک فتنہ پھیلا ہوا ہے ہر زبان پہ یہی بات ہے دل بہت دکھی ہیں اس بارے میں تم بتاؤ کیا کہتے ہو تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بات سنتے ہی کہہ دیا سبحان کہاضا بہتان عظیم اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہتان عظیم ہے حضرت تو عثمان غنی لانوں سے پوچھا تو سیدنا عثمان غنی لانوں نے جواب دیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کا سایہ نہیں بنایا اس لیے کہ کسی کے پاؤں آپ کے سائے کے اوپر نہ آ جائیں تو جس پروردگار کو آپ کی اتنی بھی بے ادبی پسند نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے اہل خانہ کے ساتھ کوئی بدکاری کا مرتکب ہو جائے یہ غلط ہے نبی اسلام کے دل کو اور تسلی ہو گئی پھر اس کے بعد حضرت اللہ کی باری آئی نبی اسلام نے ان سے پوچھا تو سیدنا علی اللہ نے جواب دیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ کے نالین کو کوئی نجاست لگ گئی تھی نیچے سے اور آپ اس کو پہننا چاہتے تھے ایک کوا آیا تھا اور اس نے آپ کے نالین کو اٹھا کر پھینک دیا تھا تو جس پروردگار نے ایک جوتا آپ کو نہیں پہننے دیا جس کے نیچے ناپاکی لگی ہوئی ہے یہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ آپ کے اہل خانہ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش آئے تو نبی علیہ السلام کے دل کو تسلی ہو گئی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاموش تھے حضرت علیہ نے نبی علیہ السلام کا دل رکھنے کے لیے اگلی بات کر دی اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عورتوں کی کمی تو نہیں ہے اگر آپ کی اہلیہ پر بہت زیادہ الزامات لگائے گئے ہیں تو آپ ان کی بجائے کسی اور سے بھی نکاح کر سکتے ہیں یہ کوئی اتنی بگ ڈیل تو نہیں ہے یہ وہ فکرہ تھا ام المومنین فرماتی ہے کہ جس کا کلک مجھے پوری زندگی محسوس ہوتا رہا ان کو میرا ساتھ دینا چاہیے تھا انہوں نے یہ بات آخر کیوں کہی نبی رساد اسلام یہ مشورہ کر کے پھر حضرت عمر لانو کی متوجہ ہوئے چونکہ عمر لانو ان میں سب سے زیادہ ہمت والے تھے اور سب سے زیادہ جرت والے تھے اور پھر پوچھا کہ عمر تم اس بارے میں کیا کہتے ہو تو عمر لانوں نے اس وقت بہت خوبصورت بات پوچھی ان کا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح کیا اپنی مرضی سے نکاح کیا یا اللہ کی مرضی سے نکاح کیا اب نبی علیہ السلام کا طبیعت پہ غم تاری تھا تو نبی علیہ السلام نے انگلی آسمان کی طرف کر دی کہ مجھے جبریل اسلام نے آ کر یہ کہا تھا تو اللہ نے پرپوز کیا تھا میری پسند نہیں تھی اللہ کی پسند تھی تو جب نبی اسلام نے فرمایا کہ اللہ کی پسند تھی تو نے تلوار لے کے کھڑے ہو گئے اے اللہ کے حبیب اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کی پسند تھی تو اللہ آپ کے لیے کبھی کسی ایسی عورت کو پسند کر سکتے ہیں کہ جس پر الزام لگے اب آپ ہمیں چھوڑ دیں اور ان منافقین کو چھوڑ دیں ہم ان کو جینے نہیں دیں گے اب قریب تھا کہ یہ آگ بھڑک اٹھتی اور مسلمان ریئیکشن کی کنڈیشن میں آ جاتے تو علیہ السلام نے مجلس کو برخاست فرما دیا اور وہاں سے ابو وہ صدیق رانو کے گھر آئے سیدہ صدیق رانا فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو میری والدہ نے دروازہ کھولا تو نبی رسام اندر تشریف لے آئے اور نبی رسام ایک پائپ کے اوپر آ کر بیٹھ گئے میری والدہ نے مجھے آواز دی اور کہا کہ عائشہ اللہ کے محبوب تشریف لائے ہیں اور سلام کرو میں آئی اور میں نے سلام کیا اور میں چار پائیپ پر ساتھ بیٹھ گئی تو نبی علیہ ساتھ سامنے سینا سدھی کے اکلانوں سے پوچھا ابو بکر تم اپنی بیٹی کے بارے میں کیا کہتے ہو اب آپ سوچئے کسی باپ سے بھی اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھا جائے ہمیشہ وہ باپ صفائی دیتا ہے میری بیٹی نیک ہے میں نے تربیت بہت اچھی کی ہے اور میری بیٹی تو بہت ہی جو ہے نا تربیت یافتہ ہے اور وہ بیٹی کی ہمیشہ صفائی پیش کرتا ہے مگر اس وقت سیدنا صدیق اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا جب نبی نصح نے فرمایا اب کر تم بتاؤ کیا کہتے ہو تو انہوں نے آگے سے کہا اللہ و رسول عالم اللہ اور ان کے رسول بہتر جانتے ہیں پھر نبی علیہ صاحب صاحب نے میری والدہ سے پوچھا کہ تم اپنی بیٹی کے بارے میں کیا کہتی ہو کون ماں ہے جو اپنی بیٹی کی صفائیاں پیش نہ کرے پوری دنیا صفائیاں پیش کرتی ہے وہ بھی کر سکتی تھی مگر انہوں نے چونکہ ادب سیکھ لیا تھا جب نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تم اس بارے میں کیا کہتی ہو انہوں نے بھی جواب دیا اللہ و رسول عالم اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں پھر نبی علیہ صاحب نے عائشہ کی کلانا سے خطاب فرمایا اور فرمایا عائشہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تم استغفار کرو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں آپ اندازہ لگائیے پورے شہر کے اندر بات پھیلی ہوئی ہے اتنی بدنامی اتنی ذلت مگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تحمل مزاجی کا اندازہ لگائیے کہ آپ نے صرف اتنی بات کی عائشہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو تم استغفار کرو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دینے والے ہیں اور اگر غلطی نہیں ہوئی تو تم ہمیں بتاؤ دلائل دو تاکہ ہمیں بھی بات سمجھ میں آئے سیدہ صدیق صدیقرانہ فرماتی ہیں مجھے بخار بھی تھا میں کمزور بھی تھی اور میں لیٹی ہوئی تھی لیکن جب نبی نے صاحب نے پوچھا مجھ سے تو پتہ نہیں میرے اندر کہاں سے ہمت آ گئی میں اٹھ کے بیٹھ گئی اور اس وقت میں نے یہ بات کی کہ آپ لوگوں نے اتنی باتیں اتنی باتیں سنی ہیں اتنی باتیں سنی ہیں کہ آپ کے ذہنوں میں کچھ باتیں بیٹھ چکی ہیں میں اپنی صفائی بھی پیش کروں گی تو آپ کو قبول طبیعت شاید قبول نہ کرے اس کو اس لیے میں اپنی صفائی پیش نہیں کرتی میں وہی کہتی ہوں جو ابو یوسف نے کہا تھا فرماتی ہیں کہ جذبات کی وجہ سے میں یعقوب علیہ السلام کا نام ہی بھول گئی اور میں نے ان کو کہا کہ جو ابو یوسف نے کہا تھا یوسف علیہ السلام کے والد نے کیا کہا تھا انما اشکو بسی و حزنی الا تو میں نے کہا کہ میں بھی میں یہی کہتی ہوں کہ میں اپنا شکوہ اللہ کے سامنے بیان کرتی ہوں <coughs> جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا تو نبی علیہ السلام کے اوپر وہی کی کیفیت تاری ہو گئی اور نبی علیہ السلام نے اپنے سر کے اوپر ایک کپڑا لے لیا چادر لے لی یکسوئی کے لیے آشر لانا فرماتی ہیں اس وقت میں نے اپنی والدہ کو دیکھا تو وہ رو رہی تھی میں نے اپنے والد کو دیکھا تو وہ بھی رو رہے تھے وہ نہیں جانتے تھے کہ وہی اتری ہے تو ہماری بیٹی کے بارے میں کیا بتایا جائے گا مگر تھوڑی دیر کے بعد نبی علیہ السلام نے جب کپڑا ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کا چہرہ بہت تمتما رہا تھا جیسے رات کا چاند ہوتا ہے نا روشن اس طرح نبی اسلام کا چہرہ روشن ہوتا ہے اور نبی نسام نے فرمایا اب شری یا عائشہ اے عائشہ تجھ کو مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے عرش کے اوپر سے تمہارے لیے برات کی آیات نازل فرما دی ہے تو دیکھیے یہ تھی تربیت صاحب کرام کی کہ ایک آیت ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا عطا فرمائی لا تقدم بین ید اللہ و رسول ہی اور ان کی پوری زندگی کے اس پر کیسے رضرات آ گئے پھر آگے فرمایا وطق اللہ اور اللہ سے ڈرو ان اللہ سمیع علیم یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے دو نام استعمال فرمائے ہیں سمیع اور علیم مفسرین نے ایک اصول بتایا ہے کہ جس آیت کے آخر پہ اللہ تعالیٰ اپنے اسما کا تذکرہ کریں ان اسما کے معنی میں غور کرو آیات کے معنی خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سمیع اور علیم دو نام اس مطلب کیا تھا کہ اگر تم تقدم کرو گے تو یہ نہیں کہ جی میں نے تو بات کر دی تھی کسی اور نے تو سنی نہیں اللہ سمیع ہے اللہ سننے والا ہے تو کوئی بات ایسی تو نہیں ہو سکتی کہ انسان کرے اور اللہ نہ سنے تو اللہ سننے والا ہے لہذا تم تنہائی میں بھی کوئی ایسی بات میرے محبوب کے سامنے نہیں کر سکتے اکیلے میں بھی کہ جی کوئی نہیں تھا میں نے ان کے سامنے یہ بات کر دی اللہ نے فرمایا سمیع علیم اللہ سمیع ہے اللہ سن رہا ہوگا تم جو بات کرو گے اور کئی مرتبہ انسان بات کر دیتا ہے نا پکڑا جاتا ہے پھر کہتے جی میرا مطلب یہ نہیں تھا میں نے کہا تو تھا لیکن میرا مطلب یہ تھا انسان آگے اس کو تفصیل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ نے علیم کا لفظ بھی استعمال فرما دیا کہ دیکھو اگر تم کچھ بولو گے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہاری نیتوں کا اللہ کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو بھی جانتے ہیں تم نے کس نیت سے یہ بات کی اللہ کو تو معلوم ہے نا ان دو لفظوں نے اس مضمون کو اور زیادہ مضبوط کر دیا اب آپ اس آیت کو سنیے یا ایو الذین آمنو لا تقدم بین ید اللہ و رسول ہی وطق اللہ اللہ سے ڈرنا ان اللہ سمیع و علیم اللہ تعالی سمیع بھی ہیں اور علیم بھی ہیں اب اس آیت کے معنی اگر ہمیں سمجھ میں آ جائیں تو ہماری زندگی پوری کی پوری سنت کے مطابق ہو جائے پورے قرآن وجید میں اللہ نے یہی تعلیم دی کہ جو ملتا ہے تمہیں خدا سے ملتا ہے جو ملتا ہے کس سے ملتا ہے ہمارا حاجت روا کون ہے مشکل کشا کون ہے ہمارا حاجت روا ہمارا مشکل کشا ہماری پناہ گاہ صرف اللہ کی ذات ہے کون ہے اللہ کی ذات ہے تو جو ملتا ہے کس سے ملتا ہے تو ایک فکرہ یاد رکھ لیجئے کہ جو ملتا ہے کس سے ملتا ہے جو ملتا ہے خدا سے ملتا ہے مگر خدا محمد مصطفیٰ سے ملتا ہے اگر کوئی بندہ چاہے کہ مجھے خدا مل جائے تو وہ ہمیں کیسے ملے گا نبی علیہ السلام کی اتباع سے ملے گا نبی علیہ السلام کی سنت کی پیروی سے ملے گا امام ربانی مجد ثانیہ حمزہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے اللہ نے اپنے تک آنے کے سارے راستے بند کر دیے سوائے اس راستے کے جس پر نبی علی سات اسلام چلے ہیں تو جو کچھ ملتا ہے کس سے ملتا ہے خدا سے ملتا ہے مگر خدا کس سے ملتا ہے محمد مصطفیٰ سے ملتا ہے اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے تو ہمیں اپنے ہر کام میں ہر معاملے میں سنت کی پیروی کرنی پڑے گی سنت سے سبقت کرنے والا بندہ کبھی اللہ کو نہیں پا سکتا تو آپ اس آیت کو پڑھ کے یہ مضمون ذہن میں بٹھا لیجئے کہ زندگی کا چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو ہم نے اس میں کس کی اتباع کرنی ہے سنت کی اتباع کرنی ہے رسم و رواج کے پیچھے نہیں چلنا بدعات کے پیچھے نہیں چلنا بلکہ ہر کام میں نبی علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرنی ہے امام ربانی مجد ثانی رحمۃ اللہ علیہ اتنا اس کا خیال کیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ آپ کے دانت میں درد تھی یہ دانت میں جو کیویٹی بن جاتی ہے نا تو آج کل تو دعائیاں ہیں گولیاں ہیں اس زمانے میں لونگ رکھ لیا کرتے تھے اور لونگ کا جو تیل تھا اس سے درد کو آرام ہو جاتی تھی تو دانت میں درد تھی تو آپ نے ایک سالک کے کہا کہ بھائی کچھ لونگ لے کے آؤ اب وہ لونگ لے کے آیا تو وہ پتہ نہیں چار تھے یا چھ تھے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وطر ہیں اور وطر چیز کو پسند فرماتے ہیں یعنی ایک تین پانچ سات یہ جو وطر آداد ہیں وطر چیزوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں اس لیے ہم نماز میں تین مرتبہ سبحان ربی اللہ پانچ مرتبہ سات مرتبہ پڑھتے ہیں وطر تعداد ہوتی ہے ہماری اللہ نے سات زمینیں بنائی سات آسمان بنائے سات جنتیں بنائی تو دیکھو سات سات سب وطر ہے تو وہ چار یا چھ لونگ لے کے آ گیا تو امام ربانی مجھے جب دیکھا تو فرمایا دیکھو سالک بنے پھرتے ہیں اور ان کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ نبی علیہ السلام وطر چیز کو پسند فرماتے تھے یعنی تم نے اگر لونگ بھی لانے تھے نا یا تین لاتے یا پانچ لاتے تعداد وطر ہوتی سنت کے مطابق ہوتی اس پر بھی اجر ملتا اب آپ بتائیے یہ کتنی چھوٹی سی بات ہے اس چھوٹی سی بات میں بھی اگر ہمارے مشائق سنت کی پیروی کی تعلیم دیتے تھے تو پھر بڑے اعمال میں سنت کی کتنی پیروی کرتے ہوں گے اس لیے سلسلہ نقش نقشبندیہ میں جو بندہ چاہے کہ مجھے نسبت کا نور ملے اس کو چاہیے کہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک نبی الاسلام کی سنت کے اوپر پابند ہو جائے اپنے ہر عضو کو سنتوں سے سجا لے سنت کا عاشق بن جائے سنت کا شہدائی بن جائے اس سنت کی پیروی سے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے دل میں نسبت کا نور عطا فرما دیں گے علماء نے لکھا ہے کہ پہلے ادب آتا ہے پھر انسان میں محبت بڑھ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد اتباع آتی ہے جس انسان میں ادب نہ ہو اس کو محبت نہیں ملتی وہ محبت سے محروم ہو جاتا ہے اور جس کو محبت نہ ہو اس کو اتباع نصیب نہیں ہوتی اور محبت کا دعویٰ اتباع کے بغیر جھوٹا ہوتا ہے ان المحب لما یحب متی محب جس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کا متی اور فرما بردار ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر کام میں نبی علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرنے والے بن جائیں تو یہ قرآن مجید کی ایک آیت تھی یا ایو الذین آمنو لا تقدموا بین یدی اللہ و رسول ہی وطق اللہ ان اللہ سمیع علیم اللہ تعالی ہمیں اس آیات کے معنی کے اوپر تقاضے کے اوپر پوری زندگی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین مراقبہ سے پہلے ہم توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں سچے دل کے ساتھ یہ کلمات پیچھے پیچھے پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمن تو و وہ ملا اکتی ہی وہ کتبی ہی وہ ہی والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکام ہی اقرارم بلسانی و تصدیقم بالقلب اشد اللہ الہ اللہ و اشد ان محمدن ابد و رسو استخر اللہ ربی ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں رمضان مبارک کا بابرکت وقت ہے اور اعتکاف کی حالت ہے اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس موقع پہ ایک مرتبہ پھر اپنے گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائی چند معمولات کریں گے تو دل منور ہوگا ان میں پہلا عمل ہے سو مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا دوسرا ہے سو مرتبہ دروشیف صبح شام پڑھنا تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا اور پانچویں ہے مراقبہ کرنا مراقبہ کہتے ہیں کہ انسان آنکھوں کو بند کر کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے سب حضرات آنکھوں کو بند کر لیں سر کو جھکا لیں دنیا اور دنیا مافیا سے کٹ کر اللہ کی یاد میں متوجہ ہو جائیں لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان ربي الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين پروردگار عالم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ وہ گناہ جو ہم نے دن میں کیے معاف فرما وہ گناہ جو ہم نے راتوں میں کیے معاف فرما اللہ وہ گناہ جو ہم نے محفلوں میں کیے معاف فرما وہ گناہ جو ہم نے تنہائیوں میں کیے معاف فرما مولا وہ گناہ جو ہم نے ارادوں سے کیے معاف فرما وہ گناہ جو ہم نے بنا ارادے کیے معاف فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما دلوں کو صاف فرما سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما روح روح سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما بے قصوں کے دستگیر اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے پروردگار عالم بڑی دیر سے آئے ہیں بڑی دور سے آئے ہیں اللہ بڑی امیدیں لے کے آئے ہیں اے میرے مولا ہمارے آنے کو قبول فرما اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما پھیلی ہوئی جولیوں کو قبول فرما اللہ ہمارا یہاں پہ آنا قبول فرما اے میرے مولا ہمیں اپنی رضا عطا فرما اللہ اپنی لکھا عطا فرما پروردگار عالم سارا سال بہت گناہ کیے اللہ گناہ کر کر کے تھک گئے اب تیرے در پہ آئے ہیں تیرے ایک نیک بندے کے در پہ حاضر ہوئے ہیں اے میرے مولا ہمارے آنے کو قبول فرما اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما اے میرے مولا ہم گناہ کرتے کرتے تھک چکے ہیں اب مزید گناہ نہیں کرنا چاہتے اے میرے مولا گناہوں سے حفاظت عطا فرما اللہ گناہوں سے حفاظت عطا فرما اے میرے مولا اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں عطا فرما پروردگار عالم شیطان بدبخت ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے اللہ ہم ایک قدم آگے چلتے ہیں وہ کئی قدم پیچھے دھکیل دیتا ہے اللہ صبح توبہ کرتے ہیں شام میں توڑ بیٹھتے ہیں اللہ شام توبہ کرتے ہیں صبح میں توڑ بیٹھتے ہیں پروردگار عالم اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی عطا فرما اللہ گناہوں سے عذاب سے چھٹکارا عطا فرما اے میرے مولا ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما اللہ اپنے محبین لوگوں میں شامل فرما اللہ نیکوکار کار لوگوں میں شامل فرما فرما بردار لوگوں میں شامل فرما <coughs> شب زندہ دار لوگوں میں شامل فرما اللہ ہمیں عبادت گزار لوگوں میں شامل فرما اللہ علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما اللہ عزتوں کے بعد ذلت سے محفوظ فرما اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما پروردگار عالم ہمیں علت سے محفوظ فرما قلت سے محفوظ فرما ذلت سے محفوظ فرما اے میرے مولا جو بیمار ہیں ان کو شفا کا عاجلہ مستمر عطا فرما اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما اللہ قرضوں سے محفوظ فرما مرضوں سے محفوظ فرما اے میرے مولا جیسا آپ چاہتے ہیں ہمیں ویسا بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما ایک ایک سنت پہ سچے دل کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے میرے مولا آپ کے محبوب نے ہمیں آپ کا در دکھلا دیا یہ بھی بتلا دیا اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں انبیاء بھی اسی در پہ جھکے اولیاء بھی اسی در پہ جھکے اللہ ہمیں بھی اسی در سے ملنا ہے اے میرے مولا ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما اللہ ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما اے میرے مولا ہم نے اس دنیا کے فقیر کو دیکھا اسے ایک در سے نہ ملے دوسرے پہ چلا جاتا ہے دوسرے سے نہ ملے تیسرے پہ چلا جاتا ہے اللہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں مسئلہ تو ہمارا ہے اے میرے مولا ہمارے پاس آپ کے در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں اے میرے مولا ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما اللہ ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما اللہ اس شخص کے اوپر کوئی حسرت نہیں جو مندر سے نکل کر جہنم میں چلا جائے اللہ حسرت تو اس کے اوپر ہوگی جو آپ کے نئے گندوں کے گھر پیدا ہوا اللہ کلمہ پڑا مسلمان بنا ہے میرا مولا آپ نے اس کو حافظ بنا دیا عالم بنا دیا اللہ وہ آپ کے گھر میں آ کے بیٹھ گیا ہے میرا مولا آپ نے پھر بھی اس کو قبول نہ کیا مسجد سے نکال کے جہنم میں ڈال دیا ہے میرے مولا اس سے زیادہ بد بخ کوئی نہیں ہوگا اللہ شکی کوئی نہیں ہوگا اے میرے مولا ہمیں بد ہونے سے بچا لیجئے اللہ شکی ہونے سے بچا لیجئے اے میرے مولا اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما لیجئے پروردگار عالم ہمارا حال اس چرواہی کی مانند ہے جس نے کہا اللہ فَإِنَّكَ لَا تَغْفِرْ فَغْفِرْ اے اللہ میری مغفرت کر دیجئے اللہ مغفرت فرما دیجئے اللہ مغفرت نہیں کرنی بہت گناہ کیے بہت کتائے کی اللہ آپ مغفرت نہیں کرنا چاہتے اے میرے مولا پھر بھی مغفرت فرما دیجئے اللہ ہمارا آپ کے سوا کوئی مل جاؤ ماوا نہیں کوئی دوسرا پروردگار نہیں ہے میرے مولا آپ کے در پہ آئے بیٹھے ہیں اللہ ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں اے میرے مولا اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما پروردگار عالم اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چاو تھا فرما اللہ آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ مان نہ جائیں پہلے اللہ مان جائیے پہلے اللہ مان جائیے اللہ بہت گناہ کر لیے بہت خطائیں کر لی آپ کو بہت ناراض کر لیا ہم مزید نہیں ناراض کرنا چاہتے میرے مولا ہم سے مان جائیے اللہ مان جائیے پیارے اللہ مان جائیے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے اللہ آپ کی رحمت کی ایک نظر ہو جائے گی ہماری بگڑی بن جائے گی اے میرے مولا رحمت کی ایک نظر عطا فرما دیجئے اللہ رحمت کی ایک نظر عطا فرما دیجئے اللہ یہ دعا مانگتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا ہے یہ جواب نہ آ جائے رحمت کی نظر میں سمیہ پہ ڈالتا تھا رحمت کی نظر میں بلال پہ ڈالتا تھا اپنے امالا کو دیکھو اپنے کرتوتوں کو دیکھو اے میرے مولا ہم اقراری مجرم ہیں اللہ مانتے ہیں بہت غلطیاں ہوئی بہت خدائیں ہوئی بہت گنا ہوئے اے میرے مولا مگر اب تیرے در پہ آدر ہیں شرم سار ہیں اے میرے مولا تمام خطاؤں کو معاف فرما تمام گناہوں کو معاف فرما پروردگار عالم ہمارا یہاں پہ آنا قبول فرما اللہ رمضان کے روزوں کو قبول فرما اللہ تراوی کو قبول فرما قرآن مجید پڑھنے کو قبول فرما اے میرے مولا اعتکاف کے لیے یہاں بیٹھے ہیں اللہ اس اعتکاف کو قبول فرما اللہ بڑھ بڑھ کے چڑھ چڑھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ان اعمال کو قبولیت عطا فرما اللہ ان ٹوٹے بوٹے عملوں کو قبول فرما اے میرے مولا ہمارے اکابر عزیز مشاعر رشتہ دار جو اس دنیا سے فوت ہو گئے ان کے مغفرت فرما جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما اے میرے مولا ہمارے جی ایس احمد برکات عالیہ کی زندگی میں برکت عطا فرما اللہ صحت میں برکت عطا فرما رزق میں برکت عطا فرما عزتوں میں برکت عطا فرما اللہ قدم قدم اپنی برکت شامل حال فرما اے میرے مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما پروردگار عالم جو نصیحتیں ہم یہاں پہ سن رہے ہیں اللہ ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے میرے مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا بن مانگے ہمیں عطا فرما پروردگار عالم ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما اللہ اس کو دین کا قلعہ بنا اللہ جو اس کے دشمن ہیں ان کو ہدایت عطا فرما جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ان کو چن چن کے دفع دور فرما اللہ اسلام کا بول بالا فرما کفر کا منہ کالا فرما پروردگار عالم آقا علیہ السلاۃ والسلام نے جو خیریں مانگی ہمیں وہ خیر عطا فرما جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين